اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھایا گویا وہ سابان ہے اور سمجھے کہ وہ ان پر گر پڑے گا تو جو ہم نے تمہیں دیا زور سے اور یاد کرو جو اس میں ہے کہ کہیں تم پر ہزگار ہو